وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور صلح اچھی چیز ہے اور بخارت انسانی نفوس میں رچا دی گئی ہے اور اگر تم اچھا سلوک کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی خوب خبر رکھتا ہے آیت کریمہ میں شوہر اور بیوی سے متعلق ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندازہ لگا رہی ہو مثال کے طور پر اس کے ساتھ ایک بستر میں سونا چھوڑ دے یا اس کے اخراجات میں کمی کر دے یا اس کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے تو دونوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ شوہر اس کا حق ادا کرے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے اور اگر ایسا ممکن نظر نہ آئے اور بیوی چاہتی ہو کہ اس دواجی زندگی قائم رہے تو مہر یا اخراجات کا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر کو کچھ اور مال دے دے یا اگر اس کے پاس کوئی دوسری بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے تو اپنی باری کے کچھ ایام اس کو دے دے اور شوہر اسے طلاق نہ دے اور اگر یہ دونوں ہی صورت ممکن نہ ہو تو پھر شوہر طلاق دے دے لیکن صلح میں ہر بھلائی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا اس معاملے میں بخل سے کام لینا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے اسی طرح شوہر کے طبعی بخل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے کم ہی پر راضی ہو جائے اور مال کثیر کا مطالبہ کر کے اسے زیر بار نہ کرے تاکہ صلح کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہو سکے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر اب اسے نہیں چاہتا اسے طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنی چاہتا ہے بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دو اور دوسری شادی کر لو اور میں اپنے نان و نفقہ اور اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں حاکم نے عروہ کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے معاملے میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے اور تقریباً ہر دن ہم سب کے پاس آتے تھے ہر بیوی کے قریب ہوتے لیکن چھوتے نہیں تھے یہاں تک کہ جس کی باری ہوتی اس کے پاس پہنچتے اور وہاں رات گزارتے سودا بنت زما رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں تو آپ نے اسے قبول کر لیا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اور اسی طرح کے دیگر حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و خوافت علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آپ کا عمل نمونہ بنے اس کے بعد اللہ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اس کا تمہیں اچھا بدلہ دے گا